موضوعات قرآنی چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کو ذہنشی کرانے کے لیے جو مباحث اختیار کیے ہیں ان کو ہم پانچ بنیادی موضوعات یا عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ عنوانات قرآن پاک میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور حسب ضرورت و مواقع اجمال اور تفصیل دونوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں قرآن پاک کی ہر منزل میں ہر صورت میں حتیٰ کہ بیشتر آیات میں یہ پانچ موضوعات براہ راست یا بالواسطہ نظر آئیں گے یہ موضوعات اس ایک سوال کے پانچ مختلف پہلو سے بحث کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے مباحث بھی ہے جو انہی پانچ مباحث کے نتیجے کے طور پر قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں وہ پانچ بنیادی مباحث یہ ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو احکام نمبر تین اخلاق نمبر چار ایام اللہ نمبر پانچ حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد زندگی نمبر دو احکام قرآن پاک کا دوسرا اہم مبحث احکام ہے قرآن مجید میں جو نسخہ کیمیا لے کر آیا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد انسان کو دنیاوی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیاب و کامران بنانا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے قرآن مجید میں عموماً صلاح کی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے فلاح کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت منظم ہو قرآن مجید نے جو تفصیلی ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا ہے انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو صحیح خطوط پر منظم اور استوار کرنے کے لیے قرآن پاک میں ضروری اور بنیادی احکام دیے گئے ہیں انسان اپنی ذاتی خاندانی معاشرتی اقتصادی اجتماعی سیاسی اور بین الاقوامی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو مفید نتیجہ خیز اور بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک نے جا بجا ہدایات دی ہیں قرآن پاک کی ان آیات کا جن میں اس طرح کے احکام بیان کیے گئے ہیں جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتاب الہی نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہو قرآن پاک کے یہ احکام معاشرتی ہدایات اور اجتماعی رہنمائی پر بھی مشتمل ہے اور قانونی اصول و ضوابط پر بھی اول ذکر پر عمل درآمد کا ذمہ دار خود انسان کا ضمیر اور قوت محرکہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہے مزید برآ معاشرتی دباؤ بھی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ہدایات پر کاربند رہے ثانی ذکر احکام کی نویت قانونی ضوابط کی ہے جن پر عمل درآمد جہاں فرد کی ذمہ داری ہے وہی کچھ حدود کے اندر ریاست کی ذمہ داری بھی ہے قرآن مجید کی یہ آیات جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر عمومی ہدایات پر مشتمل ہے قرآن مجید نے تفصیلات سے تعرض نہیں کیا اس لیے کہ تفصیلات کا تعلق حالات اور زمانے کے تقاضوں سے ہوتا ہے یہ امت کے اہل علم و دانش اور فقہ اسلام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اشتہاد اور اجماع کے اصولوں سے کام لے کر قرآن مجید کی عمومی ہدایات بنیادی احکام اور اصولوں کو سامنے رکھ کر اس حسن کی روشنی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حالات و زمانے کے مطابق تفصیلات طے کرے قرآن مجید کی آیات احکام کی تعداد نسبتاً قلیل ہے قرآن مجید کی چھ ہزار سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کی چھ ہزار سے زائد آیات میں تین سو کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے یہ تین سو آیات وہ ہے جن میں براہ راست فقی احکام اور قانونی اصول بیان فرمائے گئے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور آیات سے بعض اہل علم نے بلا واسطہ احکام کا استعمال کیا ہے یہ آیات جن سے بلا واسطہ احکام کا استعمال ہوا ہے دو سو کے قریب ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری آیات احکام مجموعی طور پر پانچ سو سے زائد نہیں ہے یہ تعداد قرآن مجید کی کل آیات کے تیرہویں حصے کے قریب قریب ہے پھر آیات احکام میں بھی زیادہ زور جن دو پہلو پر دیا گیا ہے وہ عبادات اور خاندانی زندگی ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آیات احکام کی ایک تہائی تعداد عبادت کے بارے میں ہے اور ایک تہائی خاندانی زندگی کے بارے میں ہے بقیہ ایک تہائی کا تعلق زندگی کے بقیہ پہلو سے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے خاندانی زندگی کے تحفظ کو کتنی اہمیت دی ہے قرآن مجید نے ہر ایسی کوشش کو جس کا مقصد خاندان میں افتراق پیدا کرنا ہو شیطان کی سہرکاری قرار دیا ہے اور اس کو ایک کافرانہ عمل ٹھہرایا ہے قرآن مجید اگرچہ کلیات کی کتاب ہے اور اس میں عمومی احکام اور کلی ہدایات دی گئی ہیں لیکن اس کا اسلوب کسی قانون اصول قانون یا آئین و دستور کی فنی کتاب کا سا نہیں ہے اس کتاب میں عمومی قانونی ہدایات و کلیات کو جزوی مثالوں اور واقعات کے پردے میں بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے قارئین کی علمی فکری اور ذہنی سطح بے شمار ہے اس لیے اس کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کو ہر شخص اپنی سطح اور فہم کے مطابق سمجھ سکتا ہے قرآن مجید کے کلیات اور عمومی اصولوں کو حقائق زندگی کے پس منظر میں برتنے کا ڈھنگ سیرت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے سنت قرآن مجید کی تشریح بھی کرتی ہے تفصیلات بھی بیان کرتی ہے اور مجملات قرآن کی توئین بھی کرتی ہے اگرچہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مستقل بذات احکام بھی دے سکتی ہے تاہم بعض بالغ نظر اہل علم کا کہنا ہے کہ سنت کے دیے ہوئے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی اساس قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے اور غور کرنے سے سامنے آ جاتی ہے نمبر تین اخلاق تیسرا اہم مبحث اخلاق ہے جس کا تعلق انسان کے قلبی احساسات اور تاثرات سے ہے انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے اس کو شدید نفرت ہوتی ہے یہ پسندیدگی ناپسندیدگی اور نفرت انسان کے قلبی احساسات کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ احساسات بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات خراب انسان کے احساسات اچھے ہو تو ہر چیز اس کو اچھی نظر آتی ہے احساسات خراب ہو تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آتی ہے ہم میں سے ہر ایک کو روز اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں اور قلبی اور ذہنی کیفیت کے اعتبار سے ان کی حالت میں ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی نظر آئے گی اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص آپ کو کوئی بری خبر سنا دے تو آپ کو سارا ماحول پزمردہ نظر آنے لگتا ہے کویا انسان کا دل اس کی جذباتی زندگی میں ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے جب تک اس کے قلبی احساسات ٹھیک رہتے ہیں اس کو ساری کائنات ٹھیک لگتی ہے اور اگر قلبی احساسات بگڑ جائے تو ساری کائنات بگڑی ہوئی لگتی ہے واقعہ یہ ہے کہ کائنات اپنی جگہ رہتی ہے وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی آج بھی ہے نہ وہ خوش ہوتی ہے اور نہ ناخوش نہ وہ مسرت سے مچلتی ہے اور نہ کسی وجہ سے گمناک ہوتی ہے یہ محض انسان کا دل ہے جو انسان کو کچھ کا کچھ دکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ان من الجسد مزگا ادا صلحت صلاح الجسد کل ویدا فسدت فصد الجسد کل وہی القل دیکھو انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے جو ہی وہ بگڑتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھو وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے یہ بات حضور علیہ السلاۃ والسلام نے محض کسی طبی اور جسمانی مفہوم میں ارشاد نہیں فرمائی اگرچہ اس مفہوم میں بھی یہ بات بالکل درست ہے لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی اخلاقی اور روحانی مفہوم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انسان کے جذبات و عواطف اور احساس و کردار کی طرف ہے انسان جذباتی طور پر متوازن رہے تو اس کی پوری زندگی توازن کا نمونہ بنی رہتی ہے اور اگر کسی وجہ سے انسان جذباتی عدم توازن کا شکار ہو جائے تو پوری زندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے اس سے صاف پتہ چلا کہ ایک کامیاب اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے انسان کے قلبی احساسات کی درستی اور جذباتی توازن انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے قرآن مجید نے جا بجا ایسی ہدایات دی ہیں جو انسان کے احساسات کو متوازن اور جذبات کو معتدل رکھتی ہے انسان جذباتی تناؤ کا شکار جن اسباب سے ہوتا ہے ان میں سے ایک ایک کا قرآن پاک میں علاج کیا گیا ہے بعض اوقات مال و دولت کی فراوانی اقتدار و اختیار حسن و جمال طاقت و قوت اور ایسی ہی دوسری مادی نعمتیں انسان کا توازن بگاڑ دیتی ہے قرآن مجید نے جا جا یاد دلایا کہ یہ چیزیں جہاں خالق کے کائنات کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے وہاں یہ ایک آزمائش کی حیثیت بھی رکھتی ہے اگر ایک صاحب ایمان ان میں سے ہر نعمت کے ملنے پر شکر کا رویہ اختیار کرے تو وہ بہکنے سے محفوظ رہتا ہے شکر کا رویہ نہ ہو تو ان نعمتوں کا نشہ انسان کو بہکا دیتا ہے اور وہ توازن کی راہ راست سے بھٹک کر عدم توازن کی سنگلاخ پگڈنڈیوں میں نکل جاتا ہے اور پھر جتنا وہ اس راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے عدم توازن میں اضافہ اور زندگی کی ناکامیوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے اسی طرح اگر آزمائش کی گھڑیوں میں انسان ہمت ہار جائے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو بھی وہ بہت جلد عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے انسانی مزاج کی اس اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے اپنی تعلیم کا ایک اہم حصہ اس پہلو کو بہتر اور منظم بنانے کے لیے خاص کیا ہے قرآن پاک کی یہ تعلیم جس کے لیے تزکیے اور احسان کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں انسان کے جذبات و احساسات کو متوازن اور منضبط رکھنے میں مدد دیتی ہے تقدیر پر ایمان محض ایک کلامی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ انسان کو ہر نازک اور بحرانی لمحے میں زیور اعتدال و توازن سے آراستہ رکھتا ہے قرآن مجید میں جا جا اہل ایمان کو یہی درس دیا گیا ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر قسم کی خوشی اور غمی سختی اور نرمی اچھائی اور برائی بیماری اور صحت کامیابی اور ناکامی فتح اور شکست گر سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے انسان کا کام صرف یہ ہے کہ حت المقدور جائز اسباب اور وسائل اختیار کرے اور نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ کر اس کے فیصلے پر راضی رہے تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہما وقت ایک احساس حضوری کے ساتھ زندگی گزارے اور ہر لمحے یہ شعور دل میں بیدار رکھے کہ وہ خالق کائنات کی مسلسل نگرانی میں ہے نگرانی کا یہ احساس اس کو نہ صرف بہت سی برائیوں اور کمزوریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ عوامر الہی کی پابندی اور نواحی سے اجتناب میں ممدو و معاون ثابت ہوتا ہے حضوری کی یہ کیفیت جس کو حدیث پاک میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید میں جابجہ احسان کی ہدایت دی احسان کی ہدایت کی گئی ہے اور احسان کرنے والوں کو اللہ کا محبوب بتایا گیا ہے قرآن پاک کی انہی ہدایات کی بنیاد پر اکابر اسلام نے تزکیے اور احسان کے اصول اور قواعد مرتب فرمائے اور ان کو ایک باضابطہ علم کی شکل دی علماء دین کا یہ مقدس گروہ جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے ماہرین نفسیات قرار دیا ہے انسانی نفس اس کے رجحانات اور رغبات و مقاصد پر غور کرتا رہا ہے ان حضرات انسانی کمزوریوں کا پورا پورا احساس و ادراک کرتے ہوئے تزکیے اور احسان کے اصول کے لیے اور احسان کے حصول کے لیے بہت سی تدابیر تجویز فرمائیں جن کو ایک جداگانہ فن کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ دیگر انسانی کاوشوں کی طرح اس فن میں بھی بتقاض بشری بہت سا رتب و یابس بھی داخل ہو گیا ہے نمبر چار ایام اللہ قرآن پاک کا چوتھا بنیادی مبحث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ایام اللہ کہلاتا ہے ایام اللہ سے مراد اللہ کی سنت کے مطابق دنیا کی تاریخ میں مسلسل جاری رہنے والا نشیب و فراز ہے جس کے نتیجے میں افراد اور قوموں کے عروج و زوال کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں قرآن مجید کا ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ اس کتاب میں اقوام صادقہ اور انبیاء صادقین میں سے بہت سو کا تذکرہ کیا گیا ہے صورت الفاتحہ میں اللہ تعالی سے جو دعا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے انعام فرمایا اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھے جن پر اس کا غضب نازل ہوا یا وہ راہ راست سے بھٹک گئے یوں کتاب الہی کے آغاز سے ہی اللہ کے مقبول بندو کا تذکرہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کے ناپسندیدہ لوگوں کا بھی پھر آگے چل کر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بجا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا ذکر بھی کم نہیں چنانچہ فرعون نمرود شداد حامان قارون اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے یہ تذکرہ کہیں نام لے کر کیا گیا اور کہیں نام لیے بغیر انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کم و بیش چھبیس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں سے چھبیس کا انتخاب کس بنیاد یا کس حکمت کے تحت کیا گیا اسی طرح جن ناپسندیدہ افراد کا ذکر ہے ان کا انتخاب کس بنیاد پر کیا گیا انبیاء علیہ السلام میں سے جن جن کے اسماع گرامی قرآن پاک میں آئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بعض خاص اوصاف و امتیازات کی نمائندگی فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضرت نو علیہ السلام دعوت دین میں استقلال اور تحمل کی نمائندگی فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی صفت کے مظہر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذات میں صفات زہد و فقر نمایاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات میں شکر کا نمونہ ملتا ہے ان تمام اوصاف حمیدہ کے لیے چلتے پھرتے نمونے ان انبیاء علیہ السلام کی صورت میں قرآن پاک میں محفوظ کر دیے گئے ہیں قرآن مجید کا ایک قاری جب کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سامنے بار بار مجسم اچھائیوں اور سراپا خوبیوں کے نمونے نظر آتے رہتے ہیں ایک قاری یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی نیک بندے کو اقتدار سے نوازتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت اس کے سامنے آ جاتی ہے جب اللہ تعالی کسی بندے کو مال و دولت اور انعامات کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ اپنانا چاہیے دین کی خاطر گھر بار اور وطن چھوڑنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوا پیش نظر رہتا ہے یوں اس کی نظر میں یہ مثال ہے اور نمونے ہر وقت تازہ رہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہر وقت اس طرح رہتے ہیں جیسا وہ خود ان کا مشاہدہ کر رہا ہو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایام اللہ کے ضمن میں قرآن مجید میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات بھی محفوظ کر دیے گئے ہیں قرآن مجید کا ہر قاری روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی گزارتا ہے وہ چشم تصور سے بدر و حنین کے معرکے دیکھتا رہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہجرت کے مناظر تازہ رہتے ہیں وہ غزوہ عہد میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پریشانی اور مشکلات کو محفوظ اور مشکلات کو محسوس کرتا رہتا ہے اور یوں وہ چشم تصور سے واقعات سیرت کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اس کو مسلسل محمیز ملتی رہتی ہے اس گہری اور مسلسل روحانی وابستگی اور چشم تصور کے ذریعے اور چشم تصور کے ذریعے سے اس مشاہدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے عقائد اور اخلاق اس کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں اور یوں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے مسلسل رہنمائی حاصل کرتے رہنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ان کو کس انجام کا سامنا کرنا پڑا یہ بات بھی قرآن کے قاری کی نظروں سے اوجل نہیں ہونے پاتی قرآن مجید میں اس غرض کے لیے جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں ہر ایک انحراف اور سرکشی کے ایک خاص انداز کی نمائندگی کرتا ہے اقتدار کے نشے میں انسان راہ راست سے بہک جائے تو کہاں جا کر دم لیتا ہے یہ چیز فراؤن کے انجام کی صورت میں سامنے آتی ہے مال و دولت کی بہتات کے نتیجے میں انسان راہ راست سے بھٹک جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ چیز قارون کے انجام سے پتا چلتی ہے بعض اوقات انسان کے اپنے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ اقتدار لیکن اس کو کسی صاحب اقتدار کی مصاحبت میسر آ جاتی ہے شہر میں اس کی اپنی کوئی آبرو نہیں ہوتی لیکن شاہ کا مصاحب بن کر اتراتا پھرتا ہے اور یوں اس کا ذہن فساد کی آماج گاہ بن جاتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں فرعون کے مصاحب حامان کا تذکرہ کیا گیا ہے حامان فرعون کا مصاحب تھا اور صحبت شاہ اور صحبت شاہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کی رشتہ داری بھی بعض اوقات انسان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے قرآن مجید نے مختلف رشتہ داریاں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ کسی کی محض رشتہ داری نہ انسان کو اچھا بنا سکتی ہے اور نہ برا اگر وہ خود اچھا یا برا نہ بننا چاہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مشہور اور بڑی شخصیتوں کے رشتہ داروں کا تذکرہ بھی اس سیاق و سباق میں کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ اللہ کے باغیوں کی فہرست میں کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی اعزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اسلام کے سابقین اولین میں شامل ہوئے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بد نصیب چچا ابو لہب تھا جو اس فہرست میں شمولیت کا مستحب ٹھہرایا گیا اچھے لوگوں کے نالائق رشتہ داروں کے ساتھ نالائق لوگوں کے اچھے رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ فراؤن کی تمام تر گمراہیوں اور سرکشوں کے باوجود اس کی اہلیہ جناب آسیہ تقوا اور دینداری کے بہت بلند معیار پر فائز رہیں اور ان کو نیکی اور اخلاص کی ایک لازوال مثال کے طور پر بیان کیا گیا یہ تمام واقعات و تفصیلات عبرت اور سبق آموزی کی خاطر بیان کیے گئے ہیں اس لیے ان کا صرف اتنا حصہ بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا جو سبق آموزی کے لیے مفید اور ناگزیر تھا ان واقعات کی وہ تفصیلات جو سبق آموزی کے لیے ضروری نہ تھی نظر انداز کر دی گئی اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یہ کوئی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کھتونی نہیں ہے یہ کوئی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کھتونی نہیں قرآن مجید کا آخری بنیادی مبحث مرنے کے بعد دوسری زندگی کے حالات اور ان کی تفصیلات ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مضمون عقائد سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تعلق عقیدہ آخرت ہی سے ہے لیکن چونکہ قرآن نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے علماء کرام اور مفسرین نے اس کو ایک جدا گانا مبحث قرار دیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر بالموت وما بعد الموت کی اصطلاح اختیار فرمائی ہے واقعہ یہ ہے کہ حیات بعد الموت کی تفصیلات بیان کرنے ان کو ذہن نشین کرانے اور عقید آخرت کو اہل ایمان کے رگوپے میں سمود دینے میں کوئی اور مذہبی کتاب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن مجید نے جس تفصیل اور بارک بینی کے ساتھ قیامت کے مناظر کی نقشہ کشی کی ہے وہ نہ صرف مذہبی لٹریچر کی تاریخ میں بلکہ ادبیات عالم میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے نہ صرف مسلمان علماء بلکہ غیر مسلم اہل علم نے بھی قرآن پاک کے اس پہلو کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے بیسویں صدی کے مسلمان اور ادیبوں اور محققین میں مصر کے سید قطب شہید کا نام اس معاملے میں بڑا نمایاں ہے انہوں نے اپنی کتاب مشاہد القیام فی القرآن میں قرآن پاک کے اس پہلو پر انتہائی عالمانہ اور ادیبانہ انداز سے گفتگو کی ہے روز قیامت کے مناظر و مشاہدہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں سے لے کر آخر تک پھیلے ہوئے ہیں ان میں سکرات موت کا تذکرہ بھی ہے مرنے کے بعد عالم برزق کے سوال و جواب قبر کی کیفیات و تجربات مرنے والے کے روحانی احساسات سے لے کر جنت اور دوزخ کے مناظر تک ہر ہر مرحلے کی جھلکیاں موجود ہیں یوں تو یہ مضمون قرآن مجید کے ہر حصے میں ملتا ہے لیکن مکی صورت اس معاملے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے مکی صورت یوں بھی اپنے غیر معمولی زور بیاں خطیبانہ اسلوب اور اثر انگیزی میں ممتاز ہے یہ اسلوب یہ انداز اور یہ اثر انگیزی مناظر قیامت کے ضمن میں سہ آتشہ بلکہ چہار آتشہ ہو جاتی ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی صاحب ایمان عربی زبان کی فہم رکھتا ہو اور قرآن مجید کے مضامین سے واقف ہو ان آیات کو پڑھے اور ان سے اثر نہ لے ایسے واقعات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں کہ اللہ کے نیک بندے آیات قیامت کو پڑھ کر یا سن کر تڑپ تڑپ گئے بے قابو ہو گئے اور دہاڑے مار مار کر رو پڑے ایسے واقعات بھی لاتعداد ہے جن میں آیات قیامت کو پڑھنے یا سننے والے بے ہوش ہو کر گر پڑے ایسی مثالیں بھی ہے کہ بعض حساس اور شعار بزرگ تمام رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے یہی ان آیات کا مقصد ہے اور شاید اسی لیے یہ خصوصی انداز اس مضمون کے ضمن میں اختیار فرمایا گیا ہے یہ ہے وہ پانچ بنیادی مباحث و مضامین جن سے قرآن پاک میں بیشتر آیات اور صورتوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کلام کیا گیا ہے ان میں سے ہر مضمون کا تعلق قرآن مجید کے اصل مقصد اور نفس مضمون سے ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا